مناجات کے اشعار میرے مرشد محبوب سعیدی و سندی محبی و محبوب مرشدی و مولائی عارف اللہ مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے پچھلی دفعہ ہم نے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے جو سفر نامہ ہے پردیس میں تذکر وطن اس کو مستقل پڑھ رہے ہیں الحمد للہ اس میں حضرت نے فرمایا تھا اسی شعر کی تشریح میں کہ درد معتبر وہ ہے جو انسان کو اعمال صالحہ سے مزین کر دے اور اعمال فاسقہ سے پاک کر دے اگر یہ نہیں ہے تو اس کا درد معتبر نہیں ہے حضرت نے اس کی مثال ایسے فرمائی تھی کہ جیسے کسی ایک حمل صادق ہوتا ہے ایک حمل کاظم ہوتا ہے کہ کسی کو حمل صادق ہوتا ہے تو اس کو درد ہوتا ہے تو بچہ پیدا ہو جاتا ہے اور جس کو حمل کاظم ہوتا ہے تو حقیقت اس کی یہ ہوتی ہے کہ معدے کے اندر ایک جھلی ہوتی ہے وہ پھول جاتی ہے ورم آ جاتا ہے اور اس کو درد ہوتا ہے اور ایسا معلوم ہوتا ہے کہ حمل ہے اور جب جا کے چیک کراتا ہے تو معلوم ہو کہ ہماری نہیں تو محض باتیں بنانے سے درج معتبر نہیں ہے محض باتیں باتیں ہوں صاحب فرماتے ہیں کہ جذبات ہی پہ نہ مجذوب اپنے شاد رہے جذبات ہی پہ مجذوب نہ اپنے شاد رہے جذبات بھیج ہیں جو مرتب عمل محض جذبات سے اللہ کا راستہ طے نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کا راستہ تو عمل سے طے ہوتا ہے اور کیا خوب مثال حضرت تھانوی نے فرمائی کہ کیفیات اور جذبات اور احوال جو ہم سنتے رہتے ہیں بعض بزرگوں کے کہ ان کو یہ کیفیت حاصل ہوئی ان کو یہ جذبات حاصل ہوئے ان کو یہ حال نصیب ہوا تو کیفیات محمود تو ہیں لیکن مقصود نہیں اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے ایک آدمی سڑک پر جا رہا ہے راستہ طے کر رہا ہے منزل کو جا رہا ہے سڑک پر تو راستے میں خوش نما پھول آ گئے کہیں کہیں سب سب سب باغ دکھائی دے گیا کہیں سبزہ ہی سبزہ دکھائی دے گیا کہیں دریا کی ٹھنڈک دریا ہے کہیں پانی ہے آبشار ہے تو اور کہیں گرانا ہے ریگستان بھی آ گیا راستے میں تو یہ تو چل رہا ہے تو راستہ تو طے ہو رہا ہے چاہے خوش نما پھول ہو نہ ہو چاہے ریگستان ہو کچھ بھی ہو راستہ تو طے ہو رہا ہے اس لیے جذبات کو اور اخوال کو اور کیفیات کو زیادہ مقصود نہیں بنانا چاہیے اگر آ جائے بلکہ مقصود بنانا ہی نہیں چاہیے یہ بھی ایک طرح کا غیر اللہ ہے مقصد مقصد بنانا جذبات کو کیفیات کو یہ بھی غیر اللہ ہے کہ ہمیں تو اللہ کو یاد کرنا ہے اللہ کے لیے جذبات کے لیے نہیں کیفیات کے لیے نہیں اللہ کو اللہ کے لیے یاد کرنا ہے چاہے کیفیات ہو نہ ہو اور چاہے جذبات ہو یا نہ ہو چاہے کیسے بھی احوال ہو یا نہ ہو عمل ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے لہذا درد معتبر وہ ہے جو اعمال صالحہ سے متعین کر دے اور اعمال فاسقہ سے حفاظت نصیب ہو جائے تب تو درد معتبر ہے اور اگر خالی چلا رہا ہے چیخ رہا ہے آنسو بہا رہا ہے جوش میں ہل رہا ہے لیکن عمل ندارت تو یہ درد معتبر نہیں ہے یہ عمل قابل ہے عمل صادق نہیں ہے عمل قابل ہے ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے خلاصہ یہ درجے معتبر کر دے کہ ہم کو عمل صالح نصیب فرما دے اور غیر صالح عمل سے اجتناب نصیب فرما دے ہمارے درد کو یار تو درد معتبر کر دے ہمارے درد کو یار تو درد معتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو سے سنگ در کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو سے سنگ در کر دے ہمارے درد کو یار تو معتبر کر دے میری سے خاص سے تو بہادر کر دے ہاں، میری سے خاص سے تو بہادر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے میری آؤ کو لطف خاص سے تو باسر کر دے میری آس سے خاص تو عصر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے کرم سے میری جانے بے خبر کو باخبر کر دے اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے اور اپنی راہ میں ہم سالکوں کو تیز تر کر دے مزاج بہی کو تو مزاج شیر نر مزاج مزاج حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لال رو وہ رہو بانا تعالی لومڑیوں کی طرح نہ رہو بزدلی کا بزدلی لومڑی کا شیوا ہے جہاں دین کا حکم آئے شیر کی طرح ڈٹ جاؤ مزاج روبئی کو تو مزاج شیر نر کر دے مزاج روبئی کو تو مزاج شیر نر کر دے ہماری شام غم کو پل سے رش کے سل کر دے ہماری شام کو ہماری شام غم کو کل سے رش کے تمل کر دے چبے رش کے پورشی دو کمر کر دے کو تو رشک برشید و کمر کر دے شب دی جو نکالی رات اندھیری رات گناہوں کی اور ظلمت کی زندگی سے اے اللہ اپنی اطاعت اور فرما برداری کی زندگی سے خوشید و کمر کر دے ہماری شام غم کو فضل سے رش کے سہر کر دے ہماری شام غم کو سے رش کے سہر کر دے شام غم کیا ہے وہی گناہوں بڑی زندگی کیونکہ جو شخص گناہ کرتا ہے اللہ سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ سے جو شخص دور ہوتا ہے اس کو ہر جگہ غم پریشانی بے چینی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جو تیری بد میں محبت سے گریزاں نکلا جس طرف نکلا وہ حیران و نکلا اللہ سے دوری والی زندگی بے چینی تنگی پریشانی مصیبت اور کیا کچھ عذاب کی زندگی ہے وہ کتنا ہے تاریخ گناہ گار کا عالم انوار سے معمور ہے ابرار کا عالم ہماری شام غم کو پل سے رش کے تحر کر دے ہماری شام غم کو پل سے رش کے تحر کر دے چبے دی تو رش کے قرشی تو کمر کر دے بی کوش کےش تو کمل کر دے ہمارے درد کو یارگ تو در دے موت در کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو اب سے سنگ در کر دے ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم در کر دے ہماری خشک آنکھوں کو خدایا چشم تر کر دے میرے آشکوں میں شامل ہونے دل ہونے جگر کر دے میرے آشکوں میں شامل دل کو جگر کر دے اشکوں میں خون دل خون جگر کب شامل ہوتا ہے جب اللہ کے راستے میں بندہ اپنا دل توڑتا ہے معاملہ جب پتہ چلتا ہے عشق ساجد جب پتہ چلتا ہے جب بندہ اپنا دل اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں اپنا دل توڑتا ہے لوگ باتیں بناتے ہیں لیکن یہ سوچتا ہے کہ میں تو اللہ کا بنتا ہوں لوگ لوگ تو میری نجات کا ذریعہ نہیں ہے اللہ مجھے نجات دینے والے ہیں لوگ تو میرے خالق نہیں ہیں لوگ تو میرے پالنے والے نہیں ہیں لوگ تو مجھے رزق نہیں دے رہے مجھے تو میرا مالک رزق دے رہا ہے میں اس کی کیوں نہ گاؤں میں اپنے مالک کی کیوں نہ گاؤں میں اس شیطان کی کیوں گاؤں لوگوں کی کیوں گاؤں لگائی کیوں بنوں میں تو یہ سوچتا وہ یہ تھوڑی دیکھتا ہے کہ لوگ کہاں جا رہے ہیں چلتا نہیں ہوں میں کبھی اہل جہاں کے ساتھ میں چل رہا ہوں بس ان کے نشان کے ساتھ میں تو اپنے مالک کو جانتا ہوں بس میرا مالک جہاں مجھے لے جائے رشتہ جن کے اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جگہ چاروں طرف سے نور سے گھیرے ہوئے ہوتے ہیں کیونکہ ان کا ایک رشتہ اللہ تعالیٰ سے ہے اور وہ رشتہ ان کے گلے میں ٹاک کی طرح بندھا ہوا ہے بس جہاں وہ لے جاتے ہیں جیسے تو جیسے جانور ہوتا ہے اس کے لگام ہوتی ہے مالک جہاں چاہتا ہے لے جاتا ہے بس ایسے ہی وہ ایک خاص رشتہ ان کا اللہ تعالیٰ سے قائم ہو جاتا ہے توق پڑا ہوا ہے زنجیر غلامی کا توق وہ بس اللہ تعالیٰ اس کو جہاں لے جاتے ہیں وہ چلا جاتا ہے وہ نہ معاشرے کو خاطر میں لاتا ہے نہ دفتر والوں کو نہ سوسائٹی والوں کو کسی کو نہ رشتے داروں کو باتیں بناتے ہیں باتیں بنانے کی اللہ تعالیٰ نے دیکھو اپنے عاشقوں کی شان بیان فرمائی ہے پرانے پاک لا یہ لوما واحدہ نازل فرمایا کہ وہ بات بنانے کو لان تان کرنے کو بالکل ان سے خوف نہیں کھاتے تو یہ فرمایا کہ یہاں واحد کیوں نازل فرمایا اس لیے نازل فرمایا کہ میرے عاشقوں کے لیے ساری دنیا کی ملامت مثل ایک ایک لوما کے ایک ملامت کوئی ہی نہیں دیتے کوئی اہمیت نہیں دیتے ہاں ان کے ساتھ نرمی سے طریقے سے حکمت کے ساتھ برتاؤ کرنا ہے یہ نہیں کہ ان سے لڑائی جھگڑا کرنا ہے جو باتیں بنائے ان کو نرمی سے جواب دے دینا ہے جو زیادہ جہالت کی بات کرے تو تراس کرے اس اس کا کا بھی علاج اللہ تعالیٰ نے فرما ہے اور فرما دیا پیدا رفاطہ بحم جائے لو نا سلام اچھا بھائی السلام علیکم ختم بات زیادہ لڑائی جھگڑا نہیں کوئی جواب ہمارے ذمہ جواب دینا نہیں ہے سب کچھ قرآن و حدیث میں لکھا ہوا ہے جس کو ضرورت ہو خود رابطہ کرے علماء سے پوچھے والوں سے پوچھے تو خون جگر کب شامل ہوتا ہے اشکوں میں جب انسان اپنا دل توڑتا ہے جس نے اپنا دل توڑنا نہ سیکھا اس کے آنسو بس میں آنسو ہی ہیں اس کے آنسو میں خون جگر شامل نہیں ہے عشق صادق نہیں ہے ہماری خدایا چشمے تر کر دے ہماری پشکرا کو مدایا چشم تر کر دے میرے اشکوں میں شامل پونے دل پونے جگر کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ سہل کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہ کر دے ہماری سرد کو تو گرم تر کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آئے کم کر ہماری غفلتوں کی نیند کو کر دے غفلتوں کی نیند سے مراد ہی نہیں ہے کہ ہی نہ کرو سوئے نہیں بلکہ کیا مطلب ہے کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے باخبر رہے اللہ کو یاد رکھے اور اپنے اعمال کا اپنے قول کا اپنے فیل کا اپنی نیت کا محاسبہ کرتا ہے کہ ہم جو اب کام کرنے والے ہیں اور اس کام میں ہماری جو نیت ہے اور جو کچھ ہم بولنے والے ہیں جو کچھ ہاتھ سے کرنے والے ہیں جس جگہ چل کر جانے والے ہیں کہیں ہمارا مولا اس سے دراز تو نہیں ہے یہ یہ ہر وقت یہ فکر رکھنا یہ ہے یہ غفلت کی نیند یعنی اللہ سے دوری کی نیند جو چاہا بول دیا جہاں چاہا دیکھ لیا جو چاہا سونگ لیا جو چاہا کھا لیا جس جس ہاتھ سے جو چاہا عمل کر لیا یہ سب اللہ سے غفلت اور یہ نیند ہے غفلت کی نیند ہے اس غفلت کی نیند کو اللہ تعالیٰ اڑا دے آئے صاحب سے تبدیل کر دے کہ ہر وقت ہمارا دھیان لگا رہے کہ ہمارے کسی عمل سے کسی قول سے کسی فیل سے کسی نیت سے کسی حرکت سے اللہ تعالیٰ ناراض تھا ہماری غفلتوں کی نیند کو آہے سہل کر دے ہماری غفلتوں کی نیند کو آہے سہل کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آہے درم کر کر دے ہماری سرد آہوں کو تو آگے گرم تر کر دے ہمارے درد کو یارب تو درد معتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو سے سنگ در کر دے اور ہم سے دور اٹھتا پتو کو تو نزدیک کر دے اور ہم سے دور اٹھتا پتو کو تو نزدیک کر دے ہمارے وسوسوں کو درد دل ڈر جگر کر دے ہمارے وسوسوں کو درد دل درد جگر کر دے اور ہم سے دور استادوں کو تو نزدیک تر کر دے ہمارے وسوسوں درد درد دل کر دے آپ نے سنگی نمبر کرم سے نفس ہمارا کو میرے بے ضرر کر دے کرم سے نفس ہمارا کو میرے بے در کر دے تقاضائے گناہ کو فضل سے و زبر کر دے تقاضائے گناہ کو فضل سے و زبر کر دے مریا مری کر و زبر مریا میں کرم سے نفس سے کو میرے بے زر کر دے دیکھو شیطان جو ہے وہ ابدی مردود ہے اللہ تعالیٰ اس کو کبھی اللہ یعنی وہ کبھی سعید نہیں ہو سکتا وہ ہمیشہ کے لیے مردود ہو چکا لیکن نفس بھی دشمن ہے نفس بھی پیکاتا ہے لیکن نفس کو کسی شیخ کامل کی اصلاح و تربیت سے اس نفس کو اللہ والا بنایا جا سکتا ہے لیکن شیطان جو ہے وہ ابدی مردود ہے کر رہا جی پنکھا کو السلام علیکم کرم سے نفس ہمارا میرے بے زر کر دے کرم سے نفس ہمارا میرے بے زر کر دے تمام گائے گناہ کو رو نف کے تقاضے ختم نہیں ہو سکتے کیونکہ یہ جبلی ہے اللہ تعالی نے فطرت میں رکھا ہے انسان کی تقاضے ختم نہیں ہوں گے مغلوب ہو جائیں گے تربیت سے مشقت سے مجازے سے مغلوب ہو جاتے ہیں انسان اس پہ غالب آ جاتا ہے روح اس پہ غالب آ جاتی ہے ابھی تو نفس جو ہے سوار بنا ہوا ہے اور روح سواری بنی ہوئی ہے جب تربیت اور اصلاح ہوگی مجاہدہ ہوگا ذکر اللہ ہوگا مشقت ہوگی صحبت اہل اللہ ہوگی تو یہی روح سوار ہو جائے گی اور نفس نفس سواری بن جائے گا اب جہاں چاہے گا جہاں روح چاہے گی وہاں لے جائے گی اور روح چونکہ اس کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے تو روح ہمیشہ اپنے ہر چیز اپنے مرکز کی طرف لبکتی ہے تو روح جب روح تو ہے ہی اللہ والی لیکن چونکہ نفس کی شیطانیت اور نفس کی جو ہے چالوں سے یہ مغلوب ہو گئی ہے جب یہ ابھر کے شیر نر بن جائے گی سوار بن جائے گی تو پھر یہ نفس کو جہاں جائے لے جائے گی پھر نفس اس کی اس کی کتی بن جائے گا اس کی غلامی نفس کرے گا اللہ والا بن جائے گا نفس کرم سے نفس ہمارا کو میرے بے ضرر کر بے تفایے کر دے عطا ہے نسبت عالی سے شاہ بہرو بن کر دے عطا ہے نسبت عالی سے شاہ بہرو پل کر دے تو سے میرے ذرے کو مارکیٹ پاپ کر دے کوئی عورت کا نام نہیں ہے یہاں مراد ایک ستارہ ہے جو بہت چمکدار ہوتا ہے فرما رہے ہیں کہ اس سے بھی زیادہ میرے مالک مجھ اس سے بھی زیادہ مجھے فوکٹر کر دے اپنا مقبول بنا لے محبوب بنا لے عطائے نسبت علی سے شاہ پہر کر دے حضرت سلطان ابراہیم بن عدم رحمت اللہ علیہ کا واقعہ حضرت نے سنایا تھا کہ حضرت کا اپنا حال بھی یہی تھا لیکن اپنا حال قبل اللہ والے خود سے کہتے ہیں حالانکہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب ساؤتھ افریقہ تشریف لے گئے تو وہاں کے کتنے واقعات ایسے ہیں ایک دفعہ سنایا حضرت میسا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ وہاں حضرت سمندر کے کنارے یا دریا کے کنارے تشریف لے گئے وہاں مجلس ہو رہی تھی تو وہاں کچھ لوگ مچھلی کا شکار کرنے بہت دیر سے آئے ہوئے تھے تو کچھ دیر کے بعد وہ ساحل پر آئے اور انہوں نے پوچھا کہ حضرت والا کے بارے میں پوچھا کہ یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ ہمارے انہوں نے پوچھا یہ تمہارے پریسٹ ہیں انہوں نے کہا یعنی وہاں ان کو پادری کہتے ہیں ہمارے اللہ والے کہتے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ ہاں ہمارے بزرگ ہیں اللہ والے ہیں ہمارے جو ہے وہ مسلم ہیں مربی ہیں تو انہوں نے بتایا کہ صبح سے ہم یہاں جال ڈالے بیٹھے ہوئے ہیں گھنٹوں سے کوئی مچھلی نہیں آئی ہمارے جال میں جب سے یہ آئے ہوئے ہیں ہمارے ہم جال بھر بھر کے تھک گئے مچھلی ہی مچھلی رہی ہیں تو یہ ہے شاہ بحرو پر تو سلطان ابراہیم کی نظم رحمۃ اللہ علیہ کے واقع حضرت نے سنا ہے کہ جب وہ اپنی سلطنت کو چھوڑ کر اللہ کی محبت میں جنگل چلے گئے دریا کنارے دریا نیشاپور آرے نیشاپور میں عبادت کرنے لگی تو ایک دفعہ ان کا ایک وزیر وہاں آ نکلا تو دیکھا کہ یہ اپنی گدڑی سی رہے ہیں تو وزیر کے دل میں حکایت آئی کہ یہ کیسا بیوقوف بادشاہ ہے اس نے اتنی بڑی سلطنت خادم نوکر چاکر دولت سبھی کچھ چھوڑ دیا اور یہاں جنگل کے کنارے جنگل میں دریا کنارے بیٹھا ہوا اور پھٹے پرانے کپڑے کیسا بیوقوف ہے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلطان ابراہیم ابن اعظم رحمۃ اللہ علیہ پر یہ حقیقت اس کے دل کا حال منتشر فرما دیا تو انہوں نے کیا کیا کہ جس سوئی سے وہ گدری سی رہے تھے وہ دریا میں پھینک دی اور پھر مچھلیوں کو حکم دیا کہ لاؤ میری سوئی اب مولانا رومی اس کو یوں بیان فرماتے ہیں صد ہزارہ ماہیے ایک لاکھ مچھلیاں سونے کی سوئی لے کر حاضر ہو گئی تو ان کو ڈانٹ کر فرمایا کہ نہیں میری لوہے والی سوئی لاؤ اس لیے حضرت نے فرمایا کہ اس امت سے سونے کا استعمال مردوں کے لیے حرام ہے تو فرمایا کہ میری لوہے والی سوئی لاؤ تو ایک مچھلی لوہے والی سوئی لے کے حاضر ہوئی تو وزیر یہ دیکھ کر پھر رونے لگا اور پیروں پر گر گیا اور یہ بات عرض کی کہ مجھ کو نہیں معلوم تھا کہ آپ نے خشکی کی سلطنت چھوڑ دی خشکی کی بادشاہت چھوڑ دی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہر و بر کی فرما پانی پانی کی بادشاہت عطا فرما پھر وہ وزیر ان کے پاس ایک مدت رہا اور ان کی تربیت اور صحبت سے سیراب ہوا وہ بھی اللہ والا ہو گیا حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ یہی سکھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے کم نہ مانگو وہ ایسی کریم ذات ہے کہ کم مانگنے پہ ناراض ہوتا ہے ہم مانگے ہم تو مانگتے ہیں کم وہ عطا کرتے ہیں اپنی شان کے مطابق جیسے ایک کریم ہے اس سے کسی فقیر نے ایک بوتل شہد مانگا اس نے پوری مشق بھر کے دے دی تو نوکر نے کہا آپ کیا کر رہے ہیں ایک بوتل مانگا مانگ رہا تھا انہوں نے کہا اس نے اپنے ضرور کے مطابق مانگا میں نے اس کو اپنی شان کے مطابق دے دی اپنی حیثیت کے مطابق اللہ کی حیثیت شان تو لامحدود ہے تو ان سے کم مت مانگو پھر جو دیں اس کو سرحد تو بھی رکھ لو نسبت عالی سے شاہدے پہرو پر کر دے اتارے نسبت آئی سے شادی بہرو پر کر دے ہاں یہ بتا رہا تھا بنگلہ دیش حضرت والا تشریف لے گئے تو وہاں کا چڑیا گھر حضرت دیکھنے گئے حضرت کو شیر دیکھنے کا بہت شوق اور حضرت کو تماشوں کا شوق نہیں تھا شیر اس لیے دیکھتے تھے اور دکھلاتے تھے سب کو کہ دیکھو شیر کے داڑھی ہوتی ہے حضرت نے ایک دفعہ فرمایا وہاں ساؤتھ افریقہ میں کہ دیکھو شیر اور شیرنی ان میں کیا فرق ہے شیرنی کے داڑھی نہیں ہے اور شیر کے داڑھی ہے تو تم شیر بننا چاہتے ہو یا شیرنی سب نے کہا شیر بننا چاہتے ہیں تو بھائی داڑھی رکھ لو اور مضحان یہ فرمایا کہ بھائی دیکھو شیر کے پاس داڑھی منڈے کو شیر کے پاس نہیں جانا چاہیے ورنہ کہیں شیرنی سمجھ کے جرمانہ لے لے تمہارا اور جب چڑیا گھر حضرت تشریف لے گئے بنگلہ دیش کے تو وہاں کے مینیجر یا جو ڈائریکٹر تھا اس نے بتایا کہ یہ ایک حضرت والا جیسے ہی وہاں تشریف لے گئے سب کے سب شیر کھڑے ہو گئے اور زور سے دھاڑ ماری تو انہوں نے بتایا کہ حضرت کئی دن سے یہ بولے نہیں تھے خاموش تھے اور آپ کے آتے یہ آپ کے آتے ہی رہے بول رہے تو شاہ بہنوں بھر ہو گئی تھی پہرو پر دے سریا سے میرے ذرے کو مالک کو تر کر دے سنائے خلق کی نعمت سے مجھ کو پہرور کر دے سنا خلق یعنی مخلوق اس کی تعریف کرنے لگے یہ بھی حسن حسن سے دنیا کی تفصیل ہے حضرت نے فرمایا تھا ربنا آدنا سے دنیا حسنا یہ دنیا حسنا کی تفصیل ہے کہ صنعت خلق میں خلق اس کو نصیب ہوتی ہے مخلوق اس کی تعریف سمجھ کرتی ہے اس کو اللہ والا سمجھتی ہے اور اس کی تعریف کرتی ہے یہ مگر جس کی تعریف ہو رہی ہو وہ اپنے مولا کی تعریف سمجھے کہ اس نے مجھے کیسا بنایا میری عیوب کی ستاری پر بھائی تیری نیکیوں کو ظاہر کر دیا بعض لوگ جو ہے وہ ثناء خلق سے گھبراتے ہیں لیکن گھبرانا اس کو اللہ کی عطا سمجھو تو نعمت ہے اور اگر اپنا کمال سمجھنے لگو تو نعمت نہیں ہے بلکہ آزاد ہے مجھ کو کر دے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہرول دے دلیلو پار کو تو دم شاہ کرو پل کر دے دلیلو پار تو دم شاہ کرو پر کر دے کی نعمت مانگنی بھی چاہیے مطلب سکھا رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مانگا اللہ مجالنی عینی وفی آئین الناسی کبیرہ اللہ مجھ کو تو میری نگاہوں میں جو حقیق کر دیجیے میں اپنے آپ کو کچھ نہ سمجھوں لیکن لوگوں کی نگاہوں میں مجھ کو اچھا دکھا دیجیے مجھے بڑا دکھا دیجیے خلق کی نعمت سے مجھ کو بہراور کر دے دلیلو کو تو دم شاد کپڑوں پر کر دے منور نور تقوا سے میری شام و سہل کر دے منور نور تقوا سے میری شام و سہر کر دے دل گم کر دے دل کو چم گزر کر دے دل گم کر دے مندر کو میرے میرا گزر کر دے سبحان نور تقوا سے جو ہے روشنی پھیل گئی اور منزل کا راستہ صاف ہو گیا تقوا اختیار کرتے ہی منزل کا راستہ صاف ہو گیا واہ واہ سہران دلے گم کر گئے منزل کو شمع راہ گزر کر دے راستے کی شمع بن گئی دلے گم کر رہے پہلے غفلت میں تھا اور گمراہی میں تھا اب اللہ کا راستہ نور تقوا سے صاف ہو گیا جیسے جیسے تقوا اختیار کرتا جائے گا وہ لگی نہ جا روی نہ جو جو لوگ ہماری راہ میں مظاہرہ کریں گے مشقت اٹھائیں گے نیکی میں جلدی کریں گے اور نافرمانی سے بچنے میں اپنی جان لگائیں گے لنا انا ہوں سب لنا ہم ضرور ضرور ان کو اپنا راستہ بھی عطا فرمائیں گے اور اپنا وصول بھی عطا فرمائیں گے ہم ان کو مل جائیں گے واہ واہ منور نور تقوا سے میری شام و تہن کر دے دل گم کر گئے منزل کو شم رگو گزر کر دے دل گم کر گئے منزل کو مندر گزر کر دے ہمارے ذرے خاکی کو رش کے کو کر دے ہمارے درے خاکی کو رش کے کو کر دے میری تو بات میرے کو دور کے بشر کر دے سبحان اللہ واہ واہ واہ رشتے دیں توبہ تو انسان فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے توبہ کیا اور اس کا درجہ بڑھ گیا اللہ کا محبوب ہو گیا سب گناہ معاف ہو گئے واہ واہ ہمارے سات رشتے کو دے ہمارے خاکی کو تو کو ہر کر دے میری تو بات میرے شر کو بشر کر دے سر دیکھو بشر میں شر لگا ہوا ساتھ لیکن توبہ سے رش کے بشر ہو گیا سبحان اللہ واہ واہ ہمارے خاکی کو گورش کو ہر کر دے میری تو بات میرے شر کو گورش کے بشر کر دے میرے ہر شیر میں شامل میری آہ سہر کر دے میرے نر شیر میں شامل میری آئے سہر کر دے پیا تم کو یاددارے پیروبل کر دے پیام کا تم کو یادگار پیرو بل کر دے میرے ہر شیر میں شامل میری آئے سہل کر دے قیامت ان کو یادگارے ڈہروبر کر دے زمین سجدہ سجدوش کے ندامت سے تو تر کر دے زمین سجدہ کو کے ندامت سے تو تر کر دے پلک کی آنکھ پر کہ نظر کر دے پلک کی کشا کو ہاتھوں پر نظر کر دے زمین سجدہ کو آپ کے ندامت سے تو تر کر دے پلک کی کو ہاتھوں پر میرے نظر کر دے پلک کی کہکشا کو خاک پر میرے نظر کر دے آپ میں شرط اختر پر کرم کی نظر کر دے سرے میں پہ سرے میں شرمی اختر پر کرم کی نظر کر دے اور اپنے سے وہ آخری مشکل بھی سر کر دے سرے میں شرمی اختر پر کرم کی ایک نظر کر دے سرے میں شردی ہم پر کرم کی ایک نظر کر دے سرے میں شردی ہم پر کرم کی ایک نظر کر دے اور اپنے پس سے وہ آخری مشکل کی سر کر دے اور اپنے پس سے وہ آخری مشکل کی سر کر دے ہمارے درد کو رب تو درد معتبر کر دے ہمارے سر کو ہر لمحہ تو سنگ در کر دے آمین پردیش میں تذکرہ وطن یعنی دنیا کے پردیش میں آخرت کے وطن اصلی کا تذکرہ ان مضامین کو بہت غور سے سننا چاہیے بہت توجہ اور بہت محبت سے محض رسمن نہیں سننا چاہیے کہ سن لیا اس کان سے اور اس کان سے اڑا دیا بلکہ خوب غور سے سننا چاہیے اور اس پر عمل کی توفیق کو بھی مانگنا چاہیے اور عمل کرنے کی کوشش بھی کرنا چاہیے عیش دو جہاں کے حصول کا طریقہ دونوں جہان کے عیش و آرام کا کے حاصل کرنے کا طریقہ ارشاد فرمایا کہ اللہ والا بننے میں فائدہ فائدہ ہی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ والا بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نہیں کہ خالی آخرت میں اللہ والوں کا عیش ہوتا ہے نہیں دنیا بھی ان کی مزیدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو یاد کرے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو میں بالف زندگی دوں گا یہ دنیا کا وعدہ ہے اور اگر تم گناہ میں حرام مزہ تلاش کرو گے تو یہ کون باتیں کر رہے باتیں نہ کرو گے باتوں سے خلل آتا ہے کام میں جب مجلس ختم ہو جائے تب بات کر لیا کرو تب منع نہیں ارشاد فرمایا کہ اللہ والا بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی یہ نہیں کہ خالی آخرت میں اللہ والوں کا عیش ہوتا ہے نہیں دنیا میں دنیا میں بھی ان کی زندگی مزیدار ہوتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو مجھ کو یاد کرے گا اور نیک عمل کرے گا اس کو میں زندگی دوں گا یہ دنیا کا وعدہ ہے اور اگر تم گناہ میں حرام مزہ تلاش کرو گے تو یاد رکھو اس کی زندگی تلخ کر دی جائے گی اور نیک عمل کی توفیق اور حرام مزوں سے نجات ملتی ہے اللہ والوں کی صحبتوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو کہ ہم لوگوں کو نیک صحبتیں مل گئیں جس کی وجہ سے ہم لوگ اللہ تعالیٰ بننے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور گناہ چھوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں کوشش کرنے والے بھی اللہ والے ہیں اگرچہ ابھی کوشش کر رہے ہیں یہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ ایک دن نیک بن جائیں گے نیک کام کریں گے اور گناہوں کو چھوڑ دیں گے اس لیے کوشش کرنے والے بھی اللہ والے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ بتاؤ یہ سمندر ہے یہاں نہ کوئی عمارت ہے نہ کھانے پینے کو ملا مگر چین ملا کہ نہیں اللہ کی یاد سے اللہ کا نام لینے سے چین ملتا ہے اور گناہ کرنے سے بے چینی ملتی ہے بتاؤ یہاں اللہ کا نام لیا گیا ابھی ایک پیالی چائے بھی نہیں ملی لیکن یہ بتاؤ کہ چین ملا کہ نہیں بس دل کا چین بڑی نعمت ہے جو صرف ذکر اللہ سے ملتا ہے یہ میزبان کا احسان ہے کہ اس نے یہاں خیمہ لگا دیا اور اللہ پاک کا نام لینے کا موقع دیا اب چلو گھر پر میزبان نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے یہاں نہیں ہے بھائی ساؤتھ افریقہ کا واقعہ ہے ڈاکٹر عمر جو شوگر اسپیشلسٹ ہیں انہوں نے حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے لیے وہاں خیمہ لگوایا تھا اور اس میں انتظام بھی کیا تھا اب چلو گھر پر میزبان نے کھانے پینے کا انتظام کیا ہے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے میرا یہاں آنا قبول فرما لیں اور ہم سب لوگوں کا آنا قبول فرما لیں اور اے اللہ اپنی رحمت سے ہم سب لوگوں کو جنت میں اکٹھا کر دیجیے یہاں اکٹھا ہونے میں کتنا مزہ آیا جنت میں اکٹھا ہونے میں اور مزہ آئے گا ان شاء اللہ تعالیٰ جب یہاں مزہ آیا تو جنت میں کیسے نہ آئے گا یہاں تو ہزاروں غم ہیں ہزاروں فکرے ہیں اور وہاں تو کوئی غم فکر نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنی رحمت سے اکٹھا کر دے میں مسافر بھی ہوں اور مریض بھی مریض کی دعا پر فرشتے آمین کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اس رحمت کے بھروسے پر دعا کرتا ہوں کہ مجھ کو اور میرے گھر والوں کو اور آپ سب کو اور آپ کے گھر والوں کو اور سارے عالم کے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اللہ والا بنا دے متقی کامل بنا دے اور سارے عالم کے کافروں کو بھی اللہ تعالیٰ جلد فرما کر ایمان دے دے اور ان کو بھی اپنا ولی بنا دے اور جنتی بنا دے اور اپنی رحمت سے قبول فرما دے ماشاء اللہ حضرت اللہ نے لکھا ہے فرمایا کہ جنت میں بعض لوگوں کو ذہن میں بس یہی ہوتا ہے کہ باغ ہوں گے دریا ہوں گے نہریں ہوں گی شہد کی اور دودھ کی اور چند پرندے ہوں گے نہیں حضرت نے فرمایا کہ جنت میں اس قدر نعمتیں ہوں گی کہ فرصت ہی نہیں ملے گی ابھی یہ نعمت ابھی کھچا کھچ بھری ہوئی ہوگی خادموں سے نعمتوں سے اور لذتوں سے کھانے پینے کی لذتوں سے غروں سے سبھی چیزوں سے جنت خوب بھری بھی ہوگی کہ جنت خالی ہوگی دور دور تک صرف درخت نظر آ رہے ہیں کہ ایک سبحان اللہ پڑھتا وہ پانچ سو برس اس کے سائے میں چلتا جائے گا ایک سبحان اللہ پڑھنے کا سواب حدیث پاک میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک درخت جنت میں لگا دیں گے تو اور اتنا بڑا درخت ہوگا کہ اس کا سائے میں پانچ سو برس گھوڑا چلے گا سایہ ختم نہیں ہوگا ایک اللہ کے تو محض یہ نہیں ہے بلکہ اس سے بھی کہیں زیادہ نعمتیں طرح طرح کی نعمتیں طرح طرح کی لذات طرح طرح کی دلچسپیاں کھلونے یہ وہ سبھی کچھ کوئی چیز ایسی نہ ہوگی اور جو خواہش کرے گا وہ بھی حاضر ہو جائے اور کیا چاہیے تھوڑے دن کی محنت ہے گناہوں سے بچ لو اللہ کو راضی کر لو پھر مزہ ہی مزہ ہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اللہ تعالیٰ ہمارے حضرت کی مناجات کے ایک ایک شعر کو اللہ ہمارے لیے قبول فرما لے اللہ صلی اللہ سیدنا و مولانا محمد مولا علی سیدنا مولانا محمد مبارک سلیم لا الہ الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین اللہم انی اسلک بی انی اشہد انکا انت اللہ لا الہ الا انت الحد الصمد اللذی لم یلد ولم یولد ولم یکل لکل لکل وانت حدث ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين يا الله جو کچھ پڑھا پڑھنے والے کو بھی اللہ قبول فرما لے پڑھنا کو بھی قبول فرما لے عمل کی توفیق عطا فرما دے اے اللہ سننے والوں کا سننا قبول فرما دے یہاں آنا قبول فرما دے اے اللہ ہمارے یہاں اٹھنا بیٹھنا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 اللہ حضرت کو اتنا ذوق دماغ ہو گیا اے اللہ حضرت کے دماغ کو قوت سے بدل اے اللہ ان کو کروڑوں جان عطا فرما اے اللہ کی عمر عبارت میں اوپر کا اے اللہ اے اللہ کی عمر عبارت میں اوپر کا اللہ کو کروڑوں قوت عطا فرما اے اللہ تمام جسم کو اللہ صحت کام لاجر مستحر عطا فرما اور صحت صحت اور قوت اور عافیت نصیب فرما اے اللہ میرے مرشد پر کروڑ رحمت نازل فرما ان کے خاندان والوں پر رحمت نازل فرما برکت نازل فرما میرے مرشدین احمد اللہ علیہ مجمعین میرے مرشد اول میرے مرشد ثانی اے اللہ ان کو بھی اور میرے مرشد خالص کو بھی اے اللہ میرے تمام مرشدین کو ساعتن فساعتن متفاعدن متضاعدن متبارکن دراجات ان کے خاندان والوں پر اے اللہ ان کی نسلوں پر اے اللہ اپنی رحمتوں برکتوں کا نقول فرما بچے بچے کو صاحب نسبت اللہ والا بنا اے اللہ قیامت تک کی آنے والی ہماری ہمارے سب کی مشکین کی اے اللہ نسلوں کو بھی اللہ والا بنا صاحب اقوا نسبت بنا اور خط انتہا پر عطا فرما اے اللہ میں ان کے ایمان میں ترقی نصیب فرما اے اللہ ان کے مال میں بھی برکت دے ان کی جان مال عزت آبرو سب نے اللہ کو ترقی نصیب فرما اے اللہ ہم خوشی ہی خوشی دکھا کبھی غم نہ دکھا اے اللہ ہماری دعاؤں کو میں سب نے سے قبول فرما اللہ ہمارے دوستوں میں یا ان کے گھر والوں میں جو بھی بیمار ہیں اے اللہ ان کو شفا کامل عاجل حاضر عطا فرما اے اللہ آپ کے دلوں کا حال جانتے ہیں جو بھی مقاصد حسنا ہمارے دلوں میں ہیں بھائیوں کے بہنوں کی اے اللہ ان کے مقاصد حسنا میں ان کو بامراد فرما اے اللہ جنہوں نے دعاؤں کی فرمائش کی ہے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما ان کی مرادیں پوری فرما نیک مرادیں پوری فرما اور اللہ جو فرمائش کر سک کرنا چاہتے تھے نہیں کر سکے جنہوں نے نہیں بھی کی ہے اللہ ان سب کی مراد مراد حسن کو پورا فرما دیجیے اپنے کرم سے اللہ تعالی محمد و آمین تعلیم چودہ سال بوڑھے بوڑھے اور چود ستر سال بوڑھے اور بار بار لکھا کہ مجھے رشتہ چاہیے تو وہاں سے جواب آیا اس عمر میں رشتے نہیں آتے فرشتے آتے ہیں ایک خستہ حالت مکھی سے کسی نے پوچھا کیا حال ہے مکھی غلطی سے ایک مہمان کی چائے میں گر گئی تھی غالب نے چوس چوس کر یہ حال کر مہمان گھر جا کر میمن ڈاکٹر سے چیک کرنے کے گھر جا کر چیک کرنے کے کتنے پیسے لوگے ڈاکٹر تین سو گھر پہنچ کر ڈاکٹر مریض ڈاکٹر مریض کہاں ہے مریض وریض کوئی نہیں ٹیکسی والا پانچ سو مانگ رہا تھا اور آپ تین سو مل ہیں ایک صرف ایگزام میں بیٹھا اپنا پنجاب پیپر پر بنا رہا تھا ٹیچر پیپر میں ہاتھ کے ڈائگرام کا کوئی کوشچن نہیں ہے صرف میں پیپر بنانے والے پر بھیج رہا ہوں امتحان لینے والا سکس ہے what is is soft excel six it a new brand of surf excel to clean the computer ایک ٹرک دوسرے ٹرک کو رسی سے باندھ کر لے جا رہا تھا سکھ ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گیا بڑے ہی الو دے پٹے ہیں ایک رسی کو دو ٹرک لے جا رہے ہیں ایک صاحب دوسرے سے یہ خوشیاں کیا ہوتی ہیں مجھے کیا پتا میری تو جوانی میں ہی شادی ہو گئی کچھ لوگ دوڑ لگا رہے تھے اور ایک سکھ بھی وہاں کھڑا تھا سکھ نے پوچھا یہ لوگ کیوں دوڑ لگا رہے ہیں ایک شخص بولا بھائی جو جیتے گا اس کو انعام ملتا ہے اور کب ملے گا سکھ بولا ٹھیک ہے جو جیتے گا اس کو انعام ملے گا یہ لوگ کیوں دوڑ رہے ہیں باقی لوگ کیوں دوڑ رہے جاپانی ایک انڈین اور ایک مسلمان تینوں کو سزا ہوئی کہ پچاس پچاس کوڑے لگائے جائیں گے اور ایک ایک خواہش بھی پوری کی جائے گی سب سے پہلے جاپانی جاپانی کی بات بولا میری خواہش یہ ہے کہ میری پیٹھ پہ ایک تکیا باندھ دو اور پھر کوڑے لگاؤ ایسا ہی ہوا انڈین کی باری آئی انڈین بولا میری پیٹ پہ دو تکیے لگاؤ اور مجھے کوڑے لگاؤ جب پاکستانی کی دوائی آئی تو پاکستانی بولا میری دو خواہشیں مجھے سو کوڑے لگاؤ اور دوسری خواہش اس میل کو میری پیٹ پہ you. <laughs> لڑکی کے رشتے کے لیے کچھ لوگ آئے ماں نے کہا دیکھو جب تم وہاں جاؤ تو کوئی بات نہ کرنا لڑکی چائے لے کے گئی اور لڑکے کے سامنے رکھی لڑکا بولا ہائے برم برم ہے لڑکی بولی مار پھوک صاحب نے کہا وائف بیوی اور بیگم میں کیا فرق ہے دوسرا بولا بھائی انڈیا ہندوستان اور بھارت اسی طرح یہ بھی ایک مصیبت کے تین نام شادی کے پہلے سال شوہر بولتا ہے بیوی سنتی ہے شادی کے دوسرے سال بیوی بولتی ہے شوہر سنتا ہے اور شادی کے تیسرے سال تینوں بولتے ہیں سارا سنتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ